نمبر انیس غربت ختم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عن رفعه قال ما محن حاج قیل قيل لجابر ما آر قال ما افتقر حضرت جابر بن عبد رضی اللہ عنہ ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حاجی کبھی امار کا شکار نہ ہوگا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امار کا کیا مطلب ہے فرمایا غربت و تنگ دست نہ ہوگا یعنی حج کے دنیاوی فوائد اور انعامات میں سے ایک انعام اور فائدہ یہ ہے کہ حاجی کبھی غربت اور افلاس کا شکار نہ ہوگا